عبداللہ سوچنے لگا کہ علم کا آغاز خاموشی سے ہوتا ہے کہ بولے نہیں استاد کے سامنے یہ خاموشی بڑی چیز ہے یہ رب کی توجہ حاصل کر لیتی ہے یہ وہ خاموشی ہے جو گارے ہیرا میں چھ سو سالوں کے بعد وہی کھینچ لاتی ہے یہ وہ خاموشی ہے جو گارے سور میں رسالت پنا اور صدید کے اکبر کے درمیان تھی اور یہ وہ خاموشی ہے جو آنسو بن کے اس بے بس و کمزور شخص کی آنکھوں سے گرتی ہے جو کسی کم ظرف کے آگے دستے سوال رکھتا ہے وہ باتیں جو خاموشی میں کی جاتی ہیں بولنے والے اس کا پر تو بھی نہیں پا سکتے بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت بولتی ہے یہ چرند پرند یہ پھول بوٹے یہ آبشار اور یہ جھرنے یہ پہاڑ اور ہوائیں سب بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں بس بندہ خاموش رہے ان کا دوسرا پڑاؤ سننا ہے آرام سے سکون سے بات کیا ہے پس منظر کیا ہے کون بول رہا ہے سننا اور سنتے رہنا بے شک اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جس کے اندر جنگ جاری ہو اسے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی بائی جنگ جیتنے سے پہلے اندرونی جنگ کا خاتمہ ضروری ہے اپنے آپ میں گم ہو جانا دنیا میں گم ہونے سے کہیں بہتر ہے اور بے شک اللہ سے بہتر سننے والا کون ہے علم کا تیسرا پڑاؤ حفظ ہے کہ جو کچھ سیکھے یاد کرے یا لکھ لے کہ بوقت ضرورت کام آئے علم کا چوتھا مرحلہ عمل ہے کہ جو کچھ سنا جو کچھ لکھا اب اس پر عمل کر کے اسے بھٹی میں پکا لے علم کے اوپر آزمائش کی بھٹی چلتی ہے تو علم دل پر سبت ہو جاتا ہے پھر مٹائی نہیں مٹتا اور پانچواں اور آخری مرلہ علم کو بیان کرنا ہے شائع کرنا ہے علم جمع کرتے رہنا چاہیے اور خرچ بھی کرتے رہنا چاہیے جو شخص علم خرچ نہیں کرتا اس کا علم جمع بھی نہیں ہوتا اور بدترین ملاوٹ چھوٹ کی ہے عبداللہ کو لگتا تھا اس نے یہ سارے مرحل اوپر نیچے کر دیے ہیں باتوں کا اسے شوق تھا سننے والے طبیعت کہاں مائل ہوتی ہے تھوڑا بہت یاد کر لیا تو کر لیا عمل کوئی تھا نہیں کہ نقوش سبت ہو اور تشریح و تجویز اس سے کبھی ہوئی نہیں آنسو ایسے ٹپ ٹپ کرنے لگے جیسے کہ بارش میں کسی کا جھونپڑا ٹپ کے اس نے دعا کو ہاتھ اٹھائے یا اللہ اے میرے اللہ سائیں تو بارش کی بوندوں پر مانگی جانے والے دعائیں قبول کرتا ہے آج میرے آنسو کی بارش ہے اے اللہ میں نے ہر ایک سے یہی سنا ہے کہ تو معاف کر دیتا ہے اور مجھے تجھ سے اچھے ہی کی امید ہے مجھے بھی معاف کر دے اے اللہ عبادت کی تو بھی قضا بھی ہے مگر جو زندگی غفلت میں گزر جائے اس کا کیا بس معاف کر دے اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے معافی اور تیری بخشش چاہتا ہوں جو گناہ میں نے اب تک کی زندگی میں کر کے توبہ کی تھی اور پھر اپنی شمت نفس سے دوبارہ انہیں گناہوں میں مبتلا ہو گیا اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو اپنی ذات سے متعلق کوئی وعدے میں نے آپ سے کیے اور پھر وہ وعدے پورے کرنے کی بجائے پھر انہیں کو دوبارہ زندہ کر لیا اور اے اللہ ان تمام گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے اس لیے کیے کہ تو نے اپنی نعمتیں مجھے دی لیکن میں نے ان نعمتوں کو تیری نافرمانی کا ذریعہ بنا لیا اے اللہ وہ تمام گناہ بھی فرما دے جو میں نے کوئی نیکی کا کام جو صرف تجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنا تھا لیکن میں نے اس نیکی کے کام میں تیرے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی نیت کر کے اپنی نیکی اور نیت کو کھوٹا کر دیا اے اللہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ذلیل نہ کر کے تو میرے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے اے اللہ مجھے عذاب بھی نہ دے کہ تجھے تو مجھ پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے اور میں تیرے سامنے بالکل بالکل بے اختیار اور بے بس ہوں عبداللہ کو کچھ ہی روز میں امریکہ سے پھر کچھ کام مل گیا اور وہ ایک بار پھر روانہ ہوا پچھلے چھ ماہ میں یہ اس کا چوتھا چکر تھا دو سال پہلے اسے ایک فیلوشپ کے درمیان ٹونی ملا تھا ٹونی خود بھی اس فیلوشپ پر جا چکا تھا ٹونی ہر بار کوئی نہ کوئی کام عبداللہ کے لیے ٹھون ہی لیتا اس بار وہ ٹونی کے بلاوے پر ہی امریکہ جا رہا تھا ٹونی کوئی چھ فٹ کا سلیم اور سمارٹ خوبصورت گھوڑا تھا جس نے بڑی اچھی پوزیشن پر کوئی بیس سال دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کیا تھا آج کل وہ اپنی بنائی ہوئی ایک کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ تھا ٹونی میں سوائے شہادت کے مسلمانوں والی ساری خصوصیات تھی ٹونی نے اس بار عبداللہ کو اپنی دوست جو ایک بہت بڑی کمپنی میں سیلز کی ہیڈ تھی اس اس سے سے ملوایا مارتھا مارتھا کا نام تھا زیادہ ہارڈ ورکنگ عبداللہ نے آج تک کوئی عورت نہ دیکھی تھی سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عبداللہ کے کیرواتی مزہ اور بیتلے گہرے جملے کو سمجھ لیتی تھی عبداللہ خوب جانتا تھا کہ میں موجود پریشر کی خبر سے نہیں ملتی کوئی نہ کوئی غم کوئی بات مارتھا میں ایسی تھی جو عبداللہ کی فرکنسی سے ہر بار میچ کر جاتی ٹونی اور مارتھا دونوں کوئی چالیس کے پھیرے میں ہوں گی ٹونی نے عبداللہ سے کہا کہ کیا وہ بتا سکتا ہے کہ جس کنٹری میں وہ رہتا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا نوکریاں بڑھیں گی یا ختم ہوں گی لوگ آئیں گے یا جائیں گے آبادی کس تناسب سے بڑھے گی کوالٹی آف لائف کیسے ارتقا پذیر ہوگی وغیرہ وغیرہ عبداللہ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ٹونی واپسی پر عبداللہ کو ہوٹل چھوڑنے جا رہا تھا تو عبداللہ نے سوال کیا تم کون ہو میں ٹونی ہوں ٹونی نے ہنستے ہوئے کہا ارے ٹونی میں یہ پوچھ رہا ہوں تمہارا مذہب کیا ہے اوہ میں پلا بڑا کیتھولک فرقے میں ہوں کیا مطلب اب کیا ہو پتا نہیں میں پادری کلیسا سے اتنا بیزار آ چکا ہوں کہ اپنے آپ کو کیتھولک کہنے کا دل ہی نہیں کرتا اور سچ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی مذہب سے چپکانے کا دل نہیں کرتا دراصل ہوا یہ کہ بندے اور رب کا ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے مگر پادری اور کلیسا بیچ میں آگے میں شاید کبھی بغیر فرقے کے چرچ میں چلا بھی جاؤں مگر اس خواہش کو بھی سال بیتے پوری نہ ہو سکی میں کوئی مذہبی آدمی ہوں ہی نہیں مذہب کا مقصد تو بہتر انسان بنانا اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانا ہوتا ہے مذہب یا آج کل کا مذہب ایسا کر ہی نہیں پاتا اور مجھے تو خود بھی اچھے انسان کی تعریف کرنا نہیں آتی اسے اچھا انسان کیا تمہیں پتا ہے عبداللہ نے دل ہی دل میں کچھ پڑا اور انتہائی آرام و شاستگی سے کہنے لگا ٹونی انسان وہ ہوتا ہے جس سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے اسے پتا ہو کہ ایک دن مرنا ہے اسے پتا ہو کہ اچھائی ہمیشہ اچھائی ہے بھلے ظاہری نتیجہ کچھ بھی نکلے اسے پتا ہو کہ پڑوسی ماں باپ بچوں اور اس کے خدا کے کیا حقوق ہیں جس نے اسے بنایا ہے وہ جو اپنے لین دین اور وعدوں میں دیانتدار اور سچا ہو جو وعدہ نبانا جانتا ہو جو جھوٹ نہ بولے جو دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال رکھے جیسے کہ اپنے اہل و کا اور ایک ایسا آدمی جو شہد کی مکھی یا درخت کی طرح دنیا سے بہت تھوڑا لے اور زیادہ لٹائے واؤ تمہیں اسلام کی بڑی معلومات ہیں عبداللہ سوچتا رہا کہ کتنا عجیب ہے میں انسان کی تعریف کر رہا تھا نہ میں نے حدیث پڑھی نہ قرآن کا حوالہ دیا پھر بھی یہ سمجھا کہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں اس نے سوچا کہ بندے تو ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں خواہ پاکستان ہو یا امریکہ ایک پیدائشی تڑپ ہر شخص کی فطرت میں ہے کہ خالق تک پہنچے اور سب کے مسائل بھی ایک جیسے کوئی مولوی صاحب کی اناتیتوں کا شکار تو کوئی پادری کے ہاتھوں برباد یہ قصور ہمارا ہی ہے کہ دین فطرت کو ان کی زبان میں ان تک نہیں پہنچا سکی ورنہ کیا وجہ ہو کہ اتنی باشہور محنتی عقل سے کام لینے والی اور مجبوریوں سے ماروا اقوام اسلام کو نہ پہچانے اگر ہم نے اپنا دین ان کی زبان میں ان تک نہ پہنچایا تو وہ کیوں کر مسلمان ہوں گی اگر انہوں نے حشر میں کہہ دیا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہ لگا کہ اسلام تھا کیا تو ہم کیا کریں گے ہم نے کوشش کی مگر یہ لوگ خودکش حملوں مارو مارو کافر مارو سے باہر نکلتے تو کچھ سمجھاتے نا ہر شخص کی اپنی زبان اپنی تعریف اپنا سلوک اپنے ہم ہم کون سے والے قسم پر اسلام لاتے تو مسلمان کیا کریں گے کیا پتا کوئی مذہب نہیں کہنے والے لوگوں کا دل کب کب دھڑکا ہو گواہی میں کہ اللہ ہے مگر ہوا سے خمسہ اس کے وکیل ڈھونڈتے رہ گئی ہوں کیا معلوم کہ تو نے زین و دل کی اس لڑائی میں جان کھو دی ہو اور کیا پتا اللہ سبحان و تعالیٰ نے کس کس کو اور کیسے کیسے ہدایت سے پیر مند فرما دیا ہو تب طلب ہو تو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا آخر وہ رب ہے پل نہار ہے رجپال ہے پروردگار ہے اس کو کب کھلتا ہے کہ بندے کو واپس بھیج دے اے اللہ سب کو ہدایت دے اور مجھے طاقت دے کہ ازر قدے میں اذان دے سکوں تجھے موزن حق بلال حبشی کا واسطہ تجھے صابن دار حضرت عبداللہ بن زید کا واسطہ اے رونے والوں کے رب تجھے جی، ان رونے والوں کا واسطہ مجھ سے کام لے لے آمین عبداللہ میں پہنچا اور رات بھر پلاننگ کے کے بارے میں سوچتا رہا پچھلی صدی میں انسان کے اطراف میں بکھری ہوئی چیزیں سامان آسائش اور آرائش اور ماحول میں بڑی ترقی ہوئی اونٹوں کی جگہ ریل کار اور جہاز آ گئے ایک سے بڑھ کر ایک کار مکان فون بستر کھانے گھومنے کی جگہیں کھیل و تفریح کا سامان غرض ہر چیز پر کام ہوا ایک چیز جو رہ گئی اس پر کام نہیں ہوا وہ ہے انسان کی ذات کاش اس کا اشر اشیر بھی اگر انسان بنانے میں لگا ہوتا تو شاید آج دنیا ایک بہت اچھی جگہ ہوتی خدا جب شہروں کو دیکھتا ہوگا تو کیسے دیکھتا ہوگا کسی تباہ کرنا ہے کسی بچانا ہے وہ تو ہر ایک ہی سنتا ہے اس کی تو سب پر نظر ہے کیا ہم ایسا سافٹ ویئر نہ بنائیں جس میں کنٹری میں موجود ہر شخص کا ڈیجیٹل کلون موجود ہو جس کے پاس اس شخص کی ساری خصوصیات و معلومات ہوں جو کہ ارتقا کرتے وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں سیکھیں بات چیت کرے بڑے جوان ہو مر سکے کچلا جا سکے ترقی کر لے کیا ہم جذبات کی نمائندگی کر سکیں گے کمپیوٹر پروگرامز میں کیا ہم شہور اور لاشعور کو الگوریتم میں سما سکتے ہیں کیا ایسی کوئی انفارمیشن ہے جس کے بغیر کام چل سکے کیا ہم اس ڈیجیٹل دنیا کو چلا سکیں گے کیا مستقبل میں جا سکیں گے کیا ہم مستقبل جا کے ماضی کو یہ بتا سکیں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے پودوں اور انسانوں میں بہت سے جینز مشترکہ ہیں پودوں کو روشنی نہ ملے تو مرجا جاتے ہیں انسان کی روشنی کیا ہو اللہ کا ذکر اور نہ کرے تو مرجایا ہوا انسان کیسا لگتا ہے جتنی تیزی سے عبداللہ کا دماغ چل رہا تھا اس رفتار سے اس کے ہاتھ کی بورڈ پر پروگرام ٹائپ کر رہے تھے صبح تک عبداللہ اپنا سافٹ ویئر کی پروٹوٹائپ ٹائپ کر چکا تھا کچھ ہی روز میں عبداللہ کوئی ساڑھے تین سوا لوگوں کے سامنے اپنے سافٹ ویئر پیش کر رہا تھا تعریف و خوشامد کا ایک سیلاب تھا جو تالیوں کی گونج میں امڈ آیا تھا عبداللہ جلد ہی بیزار ہو گیا اسے پتا تھا کہ کبر اور اس کا اظہار بدترین اخلاقی بیماریوں میں سے ایک ہے عبداللہ نے سوچا کہ یہی کام کرتے رہنا چاہیے خوب پیسے ملیں گے کفر ہو یا اسلام جڑے مضبوط کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کی سوا کچھ چارہ نہیں یہ جو لوگ اسلام کے نام پر جھوٹے سچے دعوے کرتے ہیں کل اگر سائبر وار یا نیوکلئر وار چھڑ گئی تو کیا مسجدوں سے اذانے دیں گے آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے تو آپ پیسے خرچ کر کے پیٹرول ڈلوا دیتے ہیں نہ کہ یہ کہ پورا شہر مسجد میں اکٹھا ہو کر دعائیں مانگی اے اللہ گاڑی چلا دے عبداللہ نے ٹونی اور مارتھا سے واپس آنے کا وعدہ کیا اور پاکستان روانہ ہو گیا ٹونی نے امیگریشن ویزا سب کی ذمہ داری اٹھا لی کمپنی کے لیے سرمایہ کی بندوبست کی بھی آج بھی عبداللہ پھر سربت تھا اے اللہ آپ میری حقیقت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اے اللہ جو میری تعریف کر رہی ہیں میں ان سے زیادہ اپنی حقیقت کو جانتا ہوں اے اللہ مجھے یہ لوگ جتنا اچھا سمجھتے ہیں مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے اے اللہ میری ان خطاؤں سے درگزر فرما جن کا علم ان تعریف کرنے والوں کو نہیں ہے اے اللہ جو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں میرا ان جملوں پر مواصلہ نہ فرما اے اللہ کمپنی کھولنا چاہتا ہوں تو کامیابی فرما اے اللہ تو تو دعا کا در کھولتا ہے قبولیت کا بھی کھول دے یہی تیری شان ہے آمین عبداللہ پاکستان پہنچا تو اسے ایک شخص کی ای میل ملی جس میں اس نے کچھ ادھار کی درخواست کی تھی عبداللہ نے کچھ ہی دیر میں اسے پیسے آن لائن ٹرانسفر کر دیے جب بلو کو پتا لگا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ مانگنے والے شخص کو جانتی تھی اور یہ بھی کہ اس نے سوائے عبداللہ کو نقصان پہنچانے اور حسد کرنے کے کچھ نہیں کیا بلو نے عبداللہ سے کہا عبداللہ کیا ہو گیا ہے تمہیں تم دنیا میں کسی کو پیسے دے دیتے اسے کیوں یہ تو ہمیشہ تمہیں نیچا دکھانے کی دو میں رہتا ہے سوائے دکھ پہنچانے کے اس نے کیا بھی کیا ہے تمہارے ساتھ ٹھیک کہتی ہو بلو اسی وجہ سے تو دیے ہیں میں نے پہلے سوچا کہ جھڑک دوں مگر پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا ایسا کرنے سے میرا نفس خوش ہوگا یا تو تو تو یقین ہو چلا کہ وہ خوش ہوگا میں نے دے دیے پانچ بڑے فائدے ہوں گے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو ایک تو اس حدیث پر عمل ہو گیا دوم یہ کہ ایک مسلمان بھائی کی مدد ہو گئی تو سوچ میرا اس سے جو تعلق ہے اس کا تو اسے بھی پتا ہے اس کے باوجود اگر وہ دروازے پر آیا تو کوئی ایسی مجبوری ہوگی بے بس اور مجبور دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرتے انہیں گلے لگاتے ہیں کہ قدورت دھل جائے سوم یہ کہ ایسا کرنے سے میرے دل میں اگر اس شخص کے لیے کوئی بغض ہوا تو جاتا رہے گا چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ شاید اب اس کی زبان بند ہو جائے تو جو میرا دل اور میرا وقت فضول اور لگو الزامات سننے میں لگ جاتا تھا اور اس کے بعد طبیعت پر جو بوجھ آتا تھا وہ اب انشاءاللہ نہیں آئے گا اور پانچواں اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایک دن میں نے بھی کسی کے سامنے جانا ہے اس نے اگر حساب کتاب پوچھ لیا تو مارا جاؤں گا اس نے پوچھ لیا کہ نمازیں کیوں چھوٹ گئی چھوٹ کیوں بولا گناہ کیوں کرتے رہے ہو تو کیا جواب دوں گا میں نے اللہ کے ایک بندے پر جرا چھوڑ دی الٹا اسے نواز دیا مجھے امید ہے میرا اللہ اس کا پاس رکھے گا وہ بھی انشاءاللہ مجھے بغیر کے نواز دے گا بلو عبادت کی قضا تو ممکن ہے مگر جو زندگی غفلت میں گزر جائے اس کا کیا ہر دم اپنی ذات کی نفی کرتے رہنا چاہیے جو جتنا مٹا رائے ہدایت اس پر اتنی ہی مر مٹی بلو جو فقیر غصے میں ہو اسے بھیک نہیں ملا کرتی غصہ تھوک دینا چاہیے عبداللہ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اے اللہ میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا جو بغیر کسی وجہ کے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بھی مجھے بغیر کسی وجہ کے معاف کر دے اے اللہ اس ملک میں تو نیتوں کی بھی چوری ہو جاتی ہے میں تیرے لیے کام شروع کرتا ہوں مگر نفس اسے بیچ میں سے اچک لیتا ہے اللہ مجھے نیتوں کے چوروں سے بچا میں اپنی نیتیں تیری امان میں دیتا ہوں اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعریف بھی تیرے ہی لیے ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں تیرا کوئی شریف نہیں تیرا کوئی سہیم نہیں میں نے بہت برے کام کیے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتا رہا ہوں اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے مجھ پر رحم فرما میری توبہ کو قبول فرما بلا شبہ تو توبہ کو بہت قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے عبداللہ کو آج صبح فون کال ملی مائر بھائی کے کے پاس سے کہ کراچی والے مولوی صاحب اسلام آباد سے دو گھنٹے کی دوری پر ایک گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اپنے ہی ایک مدرسے کی گریجویشن میں اور اگر وہ ملنا چاہیں تو وہاں چلا جائے عبداللہ نے گاڑی نکالی اور روانہ ہو گیا وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں وہ خاموشی سے مسجد میں بیٹھ گیا وہاں گریجویشن کی تیاریاں ہو رہی تھی کچھ ہی دیر میں عبداللہ بور ہو گیا خیر مولوی صاحب آ گئے اور فنکشن شروع ہوا مدرسے کے ایک طالب علم نے آ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انگریزی میں تقریر کی لوگوں نے خوب داد دی عبداللہ فنکشن کے آخر میں اس بچے سے ملا کہا کہ گو کہ اس کی انگریزی باقی لوگوں کی نسبت بہتر ہے کہ گاؤں میں کسی کو ڈھنگ سے اردو بولنا نہیں آتی تو انگریزی تو دلی ہنوز دودھ ارست عبداللہ نے سمجھایا کہ طور تم سوچتے اردو میں ہو اور بولتے انگریزی میں ہو اسی لیے گرامر کی ایسی غلطیاں کرتے ہو کہ حد لگ جائے ان جھوٹی تالیوں میں آ کر یہ نہ سمجھنا کہ کچھ کر گیا ہے میں تمہیں کتابیں بھجواؤں گا وہ پڑھو اور پھر شہر میں آ کر تقریری مقابلوں میں حصہ لو کہ کی محنت کرنی پڑے تھوڑی دیر میں کھانے پر مسجد کے محتم صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ کراچی والے مولوی صاحب کے متقدین میں سے تھے کہنے لگے آپ حضرت کو کیسے جانتی ہیں عبداللہ جینس ٹی شرٹ میں ہونے کی وجہ سے پوری مسجد میں انوکھا ہی لگ رہا تھا جی جانتا کہاں ہوں تعارف ہے جانا تو آج تک اپنے آپ کو بھی نہیں محتم صاحب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا ہمارے حضرت بڑے مقام والے ہیں کیا شان ہے کیا تقوا ایسے لوگ تو اب نیاب ہو گئے ہیں جی اللہ کی کیسی کیسی فضلتیں سمیٹتے ہیں کیا بتاؤں ایسے اچھے ہیں کہ کیا بتاؤں عبداللہ نے حد الامکان کوشش کی کہ خاموش رہے مگر کیا بتاؤں کہ گردان نے سارے بند توڑ دیے اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنے حضرت کی جگہ کب لیں گے عبداللہ نے سوال داگا جی کبھی نہیں وہ کہاں ہم کہاں عبداللہ نے سوچا اس کا کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کہتا تو شاید وہ گولی مار دیتا جناب ہمت کریں آپ جیسے کم ہمت شکیت اللہ کسی کو کیا آپ کو بھی نہ دے ظاہر ہے ان جملوں کی توقع کسی کو نہ تھی حضرت جی کی خوف سے شاید کچھ رعایت کر لی ورنہ عبداللہ کو آج پھر پھینٹی پڑنی تھی رات کا وقت آیا تو احساس ہوا کہ مسجد میں تو ایک کمرہ ہے جہاں دو لوگ سو سکتے ہیں اور اس میں ایئر کنڈیشن ہے مولوی صاحب نے پوچھا میں اور آپ کمرہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں جناب میں مچھروں میں سو سکتا ہوں روشنی میں نہیں وہ آپ کے صاحب کہہ رہے تھے کہ رات کو کوئی فضل و نور کی بارش ہوتی ہے تو اتنی روشنی میں مجھے نیند کہاں آئے گی مولوی صاحب ہنستے ہستے کشتے زعفران ہو گئے آخر کار عبداللہ کو اکیلے کمرہ دے دیا گیا اور مولوی صاحب میں کٹیا پر سو گئے عبداللہ اس مہمان نوازی پر بڑا خوش ہوا صبح نماز کے بعد واپسی تھی فجر میں بچوں کی ایک کثیر تعداد نظر آئی سب کے سب دھلے دھلائے پاک صاف کپڑوں میں بالکل اپنے مسوم دلوں کی طرح عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر دلوں کی رنگت کپڑوں پر آ جاتی اگر روح کے زخم کپڑوں پر لگ جاتے تو اس نے سوائے کالے سیاہ چتروں کے علاوہ کچھ نہ پہنا ہوتا فجر کے بعد عبداللہ نے ایک بچے کو جس کی عمر کوئی پانچ سال سے تھوڑا ہی شما رہی ہوگی رو کے پوچھا کہ آپ ہر روز سفید کیوں پہنتے ہو جی وہ یہ کفن کا رنگ ہے نا تاکہ موت یاد رہے عبداللہ کا دل پھر بجھ گیا وہ واپسی پر سوچتا آیا کہ امید زندگی ہے آس ہے ہمت ہے اس عمر میں صرف جینا سیکھنا چاہیے موت کے انتظار میں بیٹھے لوگ کچھ کم ہی کر پاتے ہیں عبداللہ سارے راستے یہ شیر دھراتا ہوا آیا مناسب ہے خون کھلونا پھر کسی اور سے وقت نامناسب ہے خون کھلونا پھر کسی اور وقت مولانا آج پھر پیپل بھائی کی باری آئی آج عبداللہ سننے کے موڈ میں تھا لہذا خاموش بیٹھا رہا کچھ دیر میں عورتوں کا ایک گروپ گزرا جنہوں نے پانی کے سروں اور پہلو پر اٹھائے ہوئے تھے اور خراما خراما چل رہی تھی اتنے میں پاس سے گاڑی گزری ایک عورت اچانک آواز سے دھڑکی اور سر سے مٹکا اڑ کے زمین پر آیا اور دھرام سے ٹوٹ گیا ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ایک نسبتاً بڑے ٹکڑے میں صرف اتنا پانی رہ گیا جتنا کہ بوڑھے باپ کے پاس جوان بیٹی بہانے کے بعد گھر پر مال بچتا ہے چال والوں کا ٹوٹا گزر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک گلہری آئی اور پانی پی کر چلی گئی عبداللہ کی آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ پیپل درخت کی ساری میموری ہی ہو گئی ہوگی وہ سوچنے لگا کہ ہم بھی پانی کی طرح امال جمع کرتے رہتے ہیں تقوی کے مٹکے میں اور جن کا مٹکا جتنا بھاری ہوتا ہے وہ اتنے ہی آرام سے پیر اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ گھاس بھی نہ دبے اور جو لوگ عبداللہ کی طرح کھلنڈرے ہوتے ہیں وہ اچھل کود میں مٹکا توڑوا بیٹھتے ہیں پھر کوئی سراب ہو جائے تو اللہ کی شان قرآن میں اللہ نے اپنی ایک صفت معراج سیڑھیوں والا بتائی ہے یہ مومن کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا وہ ہر سیڑھی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاتا ہے اور عجائب عجائب در کی ایک نئی دنیا روشن ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ شکر کا دروازہ کھول دے نعمت کا بند کر دے تصوف نام ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات وعدے اور وعید جاننے اور اس پر یقین کا ہے جیسے جیسی اس یقین پر اضافہ ہوتا رہتا ہے بندے کو اپنے ساتھ اللہ سبحانہ و کی موجودگی کا احساس رہتا ہے اور یہ احساس شریعت پر پابندی کو آسان بنا دیتا ہے عبداللہ کو لگا اس کا مٹکا پہلی سیری پر ہی ٹوٹ گیا اور وہ پچھلی دو دہائیوں سے وہیں بیٹھا ہے یہاں صرف سوال اگتے ہیں اور عبداللہ فصلوں کی سوالوں کی فصل کاٹتے کاٹتے تھک چکا تھا ہر جواب کا ایک وقت ہوتا ہے سوال کا کوئی وقت نہیں ہوتا عبداللہ کی حالت اسی بھیکاری ٹلے جب تک اسے دروازے سے کچھ مل نہ جائے ویسے بھی جس شخص کی کل کائنات یقین ہو اسے ہار جانے کا خوف نہیں رہتا عبداللہ کو کچھ اطمینان تھا کہ جب روح قبض ہوگی تو بھلے پہلی سیڑھی ہی کیوں نہ سہی رستے میں تو بیٹھا تھا اللہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں کا خوب خیال رکھتے ہیں کئی روز گزر گئے عبداللہ مٹکا ٹوٹ جانے والی بات میں محف تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں کر اٹھے کیسے پھر سے بھڑے کیسے نہ ٹوٹنے دیں دل میں خیال آیا کہ ان کے پاس چلا جائے جن کے پاس پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں تاکہ سیراب ہو سکے تو بیت کے لیے صحبت ضروری ہے سیکھنے کے لیے کسی زندہ آدمی سے تعلق رکھنا ہی پڑتا ہے کتابیں اور فیس بک کا فائدہ تھوڑا ہی ہے جو علم اور اللہ کی معفرت سے ملتی ہے کتاب اس کا دھوکہ ہوتی ہے معرفت الہی مشینوں سے ملا کرتی تو ہر شخص ولی اللہ ہوتا کبھی کبھی روح پر بھی فولج گر جاتا ہے اور آدمی کو نیکی جب برائی کی تمیز ہی نہیں رہتی عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ اے اللہ سائیں ٹوٹے ہوئے مٹکے والوں کو معاف کر دے میرے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی ڈال دے اے اللہ اے اللہ دل سیرا ہو گیا ہے اسے سیراب کر اے اللہ کمپنی چلانے کے لیے اچھے لوگ چاہیے اچھے مرد چاہیے جنہیں تو نے قرآن میں رجال کہا ہے اے اللہ لوگ تجھ سے صلاح الدین ایوبی اور محبود گزونی کا سوال کرتے ہیں میں تجھ سے ڈیٹا سائنٹسٹ مانگتا ہوں کوشش کروں گا نتیجہ وہی آئے اللہ ایسے لوگوں سے میری مدد فرما جو سمندر کی گہرائیوں سے اٹھا ہوں اور ہمت ایسی کے پہاڑ بے بس نظر آئیں اللہ آخبیت فرما اللہ میں تیری سلطنت میں تنہا رہ گیا ہوں اجنبی ہوں میری اجنبیت کا خیال کر اگر میں یہ جان لیتا کہ مجھے عذاب دے کر تیری سلطنت کو بڑھاوا ملے گا تو میں کبھی اپنی معافی کا طلبگار نہ ہوتا میں تجھ سے بخشش کا سوال ہرگز نہ کرتا مگر اے شہنشاہ تیرے سوا کوئی جائے امید نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی جائے پناہ نہیں تو صرف اور صرف اپنے کرم سے بخش دے میرے اللہ قیامت میں سب چلے جائیں گے جنت میں جنہیں تو نے چاہا جنہیں نہ چاہا وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے مجھے اپنے امال سے خطرہ ہے کہ صرف میں پیچھے رہ جاؤں گا سخت ترین سزا کے لیے میرے گناہوں کے اور تیری رحمت تو باقی رہے گا باقی سب فانی میرے گناہوں کو بھی فنا کر دے اے اللہ تو اپنے نمازی بندوں کے سجدہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے اور در حقیقت محفوظ فرمانے والا تو ہی ہے اے بے نیازات بے پرواہ مالک کے لیے قصور و غلام کو آزاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے اپنے اس فانی غلام پر احسان فرما اور ازائے سجدہ کی طرح باقی جسم کو بھی جہنم سے محفوظ فرما دے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی ڈال دے میرے اللہ آمین